حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ قصے کی سنا شاگرد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اونٹوں کا کیا حق ہے انہوں نے کہا تو بہترین اونٹ دے دے اللہ کی راہ میں زیادہ دودھ دینے والی اونٹ نی عطیہ کر دے کوئی سواری آریتن دے دے اور جفتی کے لیے نر دے دے اور لوگوں کو دودھ پلا دے سننے ابو داود چدیس نمبر ایک ہزار چھ سو ساٹھ